حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے دو مری ہوئی چیزیں اور دو خون حلال ہیں مردہ چیزیں تو مچھلی اور ٹڈی ہیں اور دو خون کلیجی اور تلی ہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار تین سو چودہ